ہزاروں میں بہتر تن تھے دس رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی وہ خود مشکل کشا اور تھے مشکل کشا والے اللہ کی رضا محبت حسین کی محبت حسین کی اللہ کی ہے محبت حسین کی محبت حسین کی لکھتا ہوں خون دل سے شہادت حسین کی شہادت حسین کی لکھتا ہوں خون دل سے شہادت حسین کی شہادت حسین کی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی جب کئی بلا دلارے بطول کے جب کر بلا آئے دلارے بطول کے شیر خدا کے لال نوا کے شیر خدا کے لال نوا رسول کے چاروں طرف سے گھیر لیا فوج شام نے یہ ظلم سیدوں پہ کیا فوج شام نے حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر گھوڑے پئیں اونٹ پئیں اہل ہنر پئیں سب چرند و پرند پئیں منع تم نہ کیجو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجو ایک زخم دل پہ اور بھی گہرا لگا دیا ایک زخم دل پہ اور بھی گہرا لگا دیا دریا پہ بھی لعینوں نے پہرا لگا دیا یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی زینب نے جب نگاہوں سے دیکھا یہ ماجرا زینب نے جب نگاہوں سے دیکھا یہ ماجرا آ کر کہا حسین سے بھیا سنو ذرا کرتی ہوں اس غریبی میں میں آخری سوال خدمت میں لے کے آئی ہوں میں اپنے دونوں لال مانا کہ یہ تمہاری بہن کا قرار ہے مانا بہن کا قرار ہے پیارے حسین تجھ پہ یہ بچے نثار ہے یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی زینب کی بات سن کے شہدین دین رو دیے جیسے کسی نے روح میں نشتر چبھو دیے فرمایا جاؤ رن کی اجازت بھی ہم نے دی ان کو شہید ہونے کی عزت بھی ہم نے دی زینب تمہارے لاڈل خو میں نہ آئیں گے ہم سے پہلے ہی جنت میں جائیں گے شبیر اتنا کہہ کے پریشان ہو گئے اور محمد آپ پہ قربان ہو گئے زینب تمہارے لاڈن خوں میں نہائیں گے یہ لال ہم سے پہلے ہی جنت میں جائیں گے یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی اصغر علی براہ باغ ارم ہوئے اصغر علی ارم ہوئے عباس کے بھی نہر پہ بازو قلم ہوئے قاسم کسی سینہ چھد گیا اکبر ہوئے شہید قاسم کسی سینہ چھد گیا اکبر ہوئے شہید راہ خدا میں سب ہی دلاور ہوئے شہید کا صبر چھن گیا گئے در کا گھر لٹا زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے زہرا کا چھن گیا ہے در کا گھر لوٹا افسوس کر بلا میں پیمبر کا گھر لوٹا یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی ایک درد سے امام کا چہرہ اداس ہے محسوس ہو رہا ہے کہ کعبہ اداس ہے بچوں کا دکھ ہے سینے میں فکر حرم بھی ہے اور اس کے ساتھ نانا کی امت کا غم بھی ہے امام علی مقام نے سجدے میں سر رکھ دیا تو سر رکھ کے کہا سبحان ربی العالی مولا اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں منظور ہے تو نانا کی امت کو بخش دے شیر خدا کے شیر کی حالت عجیب ہے وہ خوب جانتے ہیں شہادت قریب ہے یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی بیمار نو نال کو بستر پہ چھوڑ کر شبیر دن میں چل دیے گھوڑے کو موڑ کر سینے میں اپنے جذبہ ایمان لیے ہوئے نکلے ہیں لب پہ آیت قرآن لیے ہوئے جی جانگی عزیز ناراحت عزیز تھی ان کو تو کر میں شہادت عزیز تھی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی دریا جو بوجھ کا پیاسے کو دیکھ کر سب کاپ اٹھے نبی کے نواسے کو دیکھ کر تیرو تعمیر برسنے لگے شاہدین پر خون حسین گرنے لگا جب زمین پر اس کو پیش کو نے دامن میں لے لیا ایک بوند کو بھی ریت پہ گرنے نہیں دیا یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی زخموں سے چور ہو گیا جو مرتضا کلال سجدے میں سر جھکا کے کہا رب تیغوں کے سائے میں میرا سجدہ قبول کر یہ آخری نماز ہے مولا قبول کر اس طرح پورا ہو گیا تقدیر کا لکھا سوکھے گلے پہ چل گیا خنجر حسین کا امت کو یوں بچایا سہے بے مثال نے سجدے میں سر کٹا دیا زہرا کے لال نے سجدے میں سر کٹا دیا زہرا کے لال نے سجدے میں سر کٹا دیا زہرا کے لال نے یا حسین حسین حسین ابن ابن ابن علی علی یا یا